جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری طرف وہی کی کہ مدینہ بحرین اور کنسرین ان تینوں میں سے جہاں بھی تم جاؤ وہی تمہارا دار الحجرت ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار نو سو تیئیس یہ حدیث موضوع ہے